جناب ربعی سے روایت ہے کہ بنو عامر کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی جبکہ آپ گھر کے اندر تھے اور اس نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اس کی طرف جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا ادب سکھاؤ اسے کہو کہ اس طرح کہے السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس آدمی نے یہ بات سن لی تو بولا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گیا سننے تاوود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستتر